اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت تک قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو ولی اکتب بین کم کاتب بالعدل اور لازم ہے کہ اسے ایک لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف سے لکھے ولا ابا کاتب ان یکتبہ کما علامہ اللہ کوئی لکھنے والا اس سے انکار نہ کرے کہ وہ لکھے جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے ویسے لکھنے سے کوئی لکھنے والا انکار نہ کرے یکتب اس پر لازم ہے کہ وہ لکھے علیہ الحق اور املا کروائے وہ شخص جس پر حق ہے یعنی کہ جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے ولیطق اللہ ربہ اور وہ اللہ سے ڈرے اس اللہ سے جو اس کا رب ہے ولا يبخص منه شيئا اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہ کرے فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليمل وليه بالعدل اور اگر وہ شخص جس پر حق ہے یعنی وہ شخص جو قرض لے رہا ہے اگر وہ شخص ہو بے وقوف یا نہ سمجھ او ضعیفن یا کمزور ہو یا پھر وہ لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو لکھوانا نہ آتا ہو تو اس کا ولی لکھوائے اس قرض لینے والے کا ولی وارث وہ لکھوائے بالعدل انصاف کے ساتھ وسطہدید اور اپنے مردوں میں سے دو آدمی گواہ بنا لو فعلم یقونا فراج فراجل اطان اگر دو آدمی نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ممن تربون من الشہداء شہدا ان لوگوں میں سے جن گواہوں پر تم راضی ہو یا جنہیں تم پسند کرتے ہو تاکہ اگر بھول جائے ان دو عورتوں میں سے ایک تو یاد کروا دے اس کو دوسری ولا بشہدا اور جب بلایا جائے تو گواہ انکار نہ کریں آنے سے ولا تس امو انتخبو صغیرن او کبیرن الا اجائی اور تم نہ اکتاؤ اس کو لکھنے سے خا وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یعنی وہ معاملہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو الا اجل ہی اس کی مقررہ مدت تک ذالکم عند اللہ و اقوام و ادنا اللہ ترتابو یہ اے مخاطبو زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں اور گواہی کے لیے زیادہ پختہ ہے اور زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم شک میں نہ پڑو اللہ انتقونا تجارتن حاضراتن تو رونا مگر اگر تجارت ہو نقد جس کو تم آپس میں لیتے دیتے ہو فلیس علیکم جناح اللہ تختبوہا تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو یعنی نقل سودا باد ہو رہا تو اس کو لکھنے کی ضرورت کوئی نہیں وہ اشید و ادا تباہ تم اور جب تم آپس میں لین دین کرو خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو ولا کاتب ولا شہید اور نہ تکلیف دیا جائے لکھنے والا اور نہ گواہ وہ انتفالو فن فسو کم اور اگر تم ایسا کرو یعنی کہ گواہ کو کوئی تکلیف دیتا ہے یہ لکھنے والے کو تو وہ فسق ہے تمہارے طرف سے یا تم میں ایک نافرمانی ہے فسق نافرمانی کو کہتے ہیں وطف اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ تم کو سکھاتا ہے واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا اور اگر تم ہو کسی سفر پر اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو ایسی گروی لازم ہے جو قبضے میں لی گئی ہو یعنی کہ گواہ اپنا اور لکھنے والا کاتب میسر نہیں ہے تو کاتب لکھنے والا کوئی میسر نہیں تو گروی رکھ لو کوئی سامان دے کر ادار لے لو امین بادم بس اگر تم میں تم میں سے بعض بعض کو امین بنائے ایک دوسرے کا اعتبار کر لے کوئی کسی دوسرے پر اعتبار کر لے فلی تم امانتا ہوں تو جس کو امین بنایا گیا ہے جس پر اعتبار کیا گیا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ امانت کو لوٹا دے ولی اللہ ہوں اور لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اس اللہ سے جو اس کا رب ہے ولا تک تم شہادت اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ تم ہا اور جو اسے چھپائے گا فن آتے منقلبو آتے تو اس کا دل گناہ گار ہے اللہ علیم اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے یعنی کہ پہلی بات تو ہے کہ لکھا جائے لکھنے والا میسر نہیں تو گروی رکھ لی جائے اگر کوئی لکھ پڑھ نہیں کرتا لکھواتا نہیں ہے ویسے ہی کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے تجھ پر اعتبار ہے تو پھر وہ اس اعتبار کو ٹھیس نہ پہنچائے بلکہ امانت واپس کر دے جو ادھار اس نے لیا دے دے مکان اگر ہاں یہ کرایہ سود ہے دو لاکھ دو لاکھ روپے دو لاکھ روپے اس نے لیا ادھار ادھار لے کے مکان رکھ دیا گروی اب جس کے پاس مکان گروی ہے وہ اس کا کرایہ وہ کھا رہا ہے یا اس میں رکھ رہا ہے اگر اس میں رہائش رکھ رہا ہے مثلا دس ہزار روپے مہینے کا کرایہ ہے تو یہ دس ہزار روپیہ اس کو دے نہیں رہا یعنی دس ہزار سود کھا رہا ہے مہانا پرافٹ اگر وہی نا سود ہو گیا نا کاروبار چاہے زیادہ ملتا ہے اس کی نئی اوقات دینے کی ادار نہ دے وہ سود پہ رقم دینے والا بھی ایسے کرتا ہے نا کہ اگر دو لاکھ سے میں کاروبار کروں تو مجھے زیادہ پروفٹ آتا ہے زیادہ تو مجھے پانچ پانچ لاکھ ہزار یا دس ہزار مہینے کا دے دے اب وہ پانچ دس ہزار مانگتا نہیں ہے وہ کرائے کا کھا رہا ہے اس کا یہ سود ہے ٹھیکے پہ وہ اور ہوتا ہے معاملہ ٹھیکے والا معاملہ اور ہے گا یہ کہ مکان وہ گروی رکھ دے لیکن جس نے گروی لیا ہوا ہے وہ اس کا کرایہ ادا کرے نہیں ادا کرے گا تو وہ سود ہو جائے گا ہاں جانور اگر کسی نے گروی رکھ دیا کسی کے پاس اب جس کے پاس جانور بطور گروی رکھا گیا ہے جانور کو اگر وہ چارہ نہیں ڈالتا تو جانور مار جائے گا جانور کو چارہ لازمی ڈالنا پڑے گا اب اس چارہ ڈالنے کے عوض یہ اس پر سواری کر سکتا ہے اس کا دودھ پی سکتا ہے اگر دودھ والا جانور ہے ہاں۔ چارا وہ کھائے گا کھائے گا جس کے پاس گلی ہاں نہ رکھے گروی اتوار کر لے ہاں۔ ہاں جی ہاں ہاں کرایہ تو ٹھیک ہے کرائے پر تو کوئی بھی چیز دی جا سکتی ہے جانور بھی کرائے پہ دیا جا سکتا ہے دکان بھی مکان بھی زمین بھی کرائے کر دینا ٹھیک ہے ہاں معافی معافی اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے وہ معافی انخو کم و تکفو ہاسب کمبی ہل جو چیز تمہارے دلوں میں ہے تمہاری نفسوں میں ہے اگر تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تمہارا محاسبہ کرے گا اچھا، حساب لے گا ایڈوانس ہاں۔ وہ تو ہوتا ہے نا ہاں، ہاں۔ کہ زر ضمانت ہوتا ہے مثال کے طور پر مکان آپ نے دیا ہے کسی کو کرائے پر دس ہزار روپے اس کا کرایہ تو آپ بیس ہزار تیس ہزار روپے اس سے ایڈوانس لیتے ہیں ایڈوانس لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کرایہ دار ہے مکان کے اندر سو ٹوٹ پھوٹ وغیرہ یہ وہ ہاں، پانچ لاکھ استعمال کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے وہ دکان کا ہو یا مکان کا ہو ایڈوانس کا جو اصل مقصد ہے نا وہ ہے صرف اور صرف زر ضمانت کے طور پہ کہ اگر اچانک یعنی کہ کرایہ دار چھوڑ کر چلا جاتا ہے بن بتائے ٹھیک ہے تو اس کا کم از کم ایک ماہ کا کرایہ جو ہے وہ اس کے ایڈوانس میں سے کاٹا جائے جو اگر کوئی نقصان کر دیتا ہے تو اس کا وہ اس میں سے نکال لیا جائے تاکہ پریشانی نہ ہو ہوتی ہے لوگ کرتے ہیں اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پر نہیں ہاں۔ وہ ایسا ہوتا نا کہ آپ نے پندرہ کی لی ہے پندرہ لاکھ روپے ایڈوانس بھر کے انہوں نے لیے دس لاکھ ایڈوانس بھر کے وہ دس لاکھ اپنے پاس رکھے کہ آپ کا پانچ آپ نے ان سے واپس لینا مالک کو یہ جواب دیں وہ اس طرح کا سلسلہ چلاتے ہیں لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے کیونکہ مالک چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ مجھ سے ڈیلی ہو طریقہ کار یہ غلط ہے عزیب وہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا جسے چاہے گا عذاب دے گا اللہ قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون مومن بھی اور رسول بھی اس چیز پر ایمان لے آئے جو اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ ہر ایک ایمان لے آیا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر لا نفرق بین احد من رسولہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے وقالوا سمعنا وہ اطانا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی غفران کا ربنا اے ہمارے رب ہمیں بخش دے و علی کل مصیر اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تعالی کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی لہا ما کسبت و علیھا مقتصبت اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر ہے اس کا گناہ جو اس نے کمایا ربنا احمارے رب لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا تو ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا اے ہمارے رب اور ہم پر اس طرح بوجھ نہ ڈال جس طرح تو نے ان لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے ربنا وافن ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے وقف عنا اور ہم کو ہم سے معاف کر دے ہم کو معاف کر دے بخشانا اور ہم کو بخش دے ورحمنا اور ہم پر رحم کر انت مولانا تو ہمارا مولا ہے فنسرنا پس تو ہماری مدد کر علی القوم الکافرین کافر قوم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے وہ زندہ ہے قائم رہنے والا قائم رکھنے والا ہے نزل علیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل اس نے تجھ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا ہے من قبل حدل الناس جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت ہے وہ انضر الفرقان اور اس نے فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب اتاری ہے ان الدین کفر آیات اللہ لهم عذاب شدید یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے وہ اللہ عزیز انتقام اور اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے انتقام والا ہے ان اللہ لا يخفى عليه شيء فی الارض ولا فی السماء یقیناً اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس پر کوئی چیز بھی آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی نہیں ہے فی الارحام کی فیشا وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے العزیز الحکیم سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے والذی انزل علیک الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب اخر و متشاب وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری ہے جس میں سے کچھ آیات مستم ہیں وہی کتاب کی اصل ہیں اور کچھ دوسری متشابہ ہیں کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں قلوب تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے ٹیڑا پن ہے فیت منہ وہ اس میں سے اس کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں ابتغاء الفتنا کی تعبیری ہی فتنے کو تلاش کرتے ہوئے اور اس کی اصل مراد کو تلاش کرنے کے لیے اللہ جبکہ اس کی اصل مراد اس کی تفسیر و تعویل اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ورا فی العلم یقولون آمنا بھی اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے کل من عند ربنا سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے وما يذكر الا اول الالباب اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو عقل والے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا اے ہمارے رب ہمارے دل ہمیں ہدایت دینے کے بعد ٹیڑے نہ کر وہب لنا من لدنک رحمہ اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر انک انت الوهاب بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا دینے والا ہے ربنا اے ہمارے رب ان کا جامع اللہ کے لیوں ریب رہی بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے ایسے دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں ہے ان اللہ لا يخلف المیعاد یقیناً اللہ تعالی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ سے کچھ بھی کفایت نہ کریں گی وہ وقود النار اور وہ لوگ آگ کا ایندھن ہیں آل فرعون والذین من قبلهم ان کا حال فرعون کی قوم اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے دعب حال کو بھی کہتے ہیں اور عادت کو بھی کذب بھی آیاتی نہ انہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا فاخذہم اللہ بذنوبہم تو اللہ تعالی نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالی سزا کی سختی والا یا سخت عذاب والا ہے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المآب ان لوگوں سے کہہ دے جنہوں نے کفر کیا کہ تم جلد ہی مغروب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے وبئس المآب اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے قد كان لكم آية في فئتين التقطا تمہارے لیے نشانی ہے دو گروہوں میں دو جماعتوں میں جو آپس میں ٹکرائی ایک دوسرے کے مقابلے میں آئی فیت تقاتل فی سبیل اللہ ایک جماعت جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے قتال کرتی تھی وہ اخرا کافرہ اور دوسری کافر یارونہم مثلیہم رأی العین وہ یہ لوگ ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے یعنی کہ صرف گمان نہیں تھا کہ یہ دگنے ہیں بلکہ آنکھوں سے انہیں نظر آ رہے تھے کہ یہ ہم سے ڈبل ہیں دگنے ہیں واللہ یؤید من یشاء اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے تائید کرتا ہے جس کی چاہتا ہے ان فی لأولی الابصار یقینا اس میں البتہ عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے یا آنکھوں والوں کے لیے بصارت والوں کے لیے للناس حب من من النساء والانعام مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے پسندیدہ چیزوں کی محبت عورتوں بیٹوں اور نشان لگے خزانوں سے سونے اور چاندی کے اور نشان لگے گھوڑوں سے اور جانور اور کھیتی سے یعنی ان چیزوں کی محبت جمع کر دی گئی ہے قناطیر المقنطرہ نشان زدہ یا جمع کیے گئے خزانے ذالک مساول حیات دنیا یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے پاس لوٹنے کی جگہ ہے یا اچھا ٹھکانہ ہے حسن المآب ٹھکانے کی اچھائی یعنی بہت عمدہ ٹھکانہ قل کہہ دیجئے اعنبئکم بخیر من ذالکم کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس سے زیادہ بہتر کے بارے میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈر گئے اپنے رب کا تقوا جنہوں نے اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے ہاں باغات ہیں جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خالدین فیحا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اب ازواج متحرہ اور پاک دامن بیویاں ہیں من اللہ اور اللہ کی طرف سے رضا مندی ہے واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے اللہ دین یقول ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب یقیناً ہم ایمان لے آئے ہیں لہذا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار جو صبر کرنے والے سچ کہنے والے حکم ماننے والے فرما برداری کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور رات کی آخری گھڑی میں شہری کے وقت استغفار کرنے والے بخشش طلب کرنے والے ہیں شاہد اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی اور الہ معبود برحق نہیں ہے بل ملائی کا فرشتوں نے بھی وہ ارال علم بالقسط اور اہل علم نے بھی جو کہ انصاف پر قائم ہیں لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے العزیز جو سب پر غالب ہے الحکیم خوب حکمت والا کمال حکمت والا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے فمختلف الذین اوت الكتابہ اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی اللہ بعد ما جا مگر علم آ جانے کے بعد مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گیا علم بینا ہوں آپس میں اختلاف آپس میں ضد کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے پھر بھی آیات اللہ اور جو شخص اللہ کی آیات کا کفر کرتا ہے اللہ سری الحساب تو یقیناً اللہ تعالی حساب کی جلدی والے یا جلد حساب لینے والے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ اگر وہ تجھ سے جھگڑا کرے تو کہہ دیجئے کہ میں نے اپنے چہرے کو مٹیک کیا ہے فرما بردار بنایا ہے یا تابع کر دیا ہے اللہ کے لیے اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی فکول الْكِتَابَ اسلم تم اور کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جن کو کتاب دی گئی اور ان کو بھی جو ان پڑھ ہیں کیا تم تابع ہو گئے ہو فرما بردار ہو گئے ہو فن اسلام ہو اگر وہ اسلام لے آئیں تابع فرمان ہو جائیں فقا دہشتہ ہو تو پس وہ بے شک ہدایت پا گئے وہ ان طول اور اگر وہ پھر گئے فن نما علی کر بلاغ تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے وہ اللہ بصیر بالعباد اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے جو لوگ انہیں انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی وہ قتل کرتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے فما لهم من ناصرین اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے علم تر ادین اوتو نصیب من کتاب کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہے جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا یدعون الى کتاب اللہ لیحکم بینہم انہیں بلایا جاتا ہے وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے ثم يتولى فريق منهم پھر ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے وہ معرضون اور وہ اعراض کرنے والے منہ مو موڑنے والے ہوتے ہیں ذالک بھی انہم قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ کہا یہ سمجھا ہے کہ ہمیں آگ نہیں چھوے گی مگر چند دن گنے چنے وغرهم فی دينهم ما كانوا يفترون اور جو وہ گھرتے تھے ان باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے کے اندر مبتلا کر دیا فقیف اذا جمع یہودیوں کے بارے میں ہے نا یہودی کہتے تھے کہ ہم آگ میں جہنم میں نہیں جائیں گے اگر گئے بھی تو چند ایک دن جائیں گے اس کے بعد پھر ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے گا لہذا وہ اپنے آپ کو بڑی اعلیٰ اور افضل مخلوق سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں امی لوگ ہیں یہ ان پڑھ لوگ ان کا ہمارے اوپر کوئی بات نہیں ہے اور وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے وجہ یہ تھی نا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں ہمیں کتاب دی گئی ہے بوسا علیہ السلام کو اور ان کے فضائل و مناقب اللہ کی محبوب قوم تھی اللہ نے ان پر من حلوہ نازل کیا بڑے بڑے انعامات ان لوگوں پر نازل کیے گئے یہ اپنے آپ کو کہتے تھے ابنا اللہ با ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں یعنی اپنے آپ کو بڑی اعلیٰ اور افضل قوم یہ سمجھتے باقیوں کو سمجھتے تھے کہ یہ سارے گھٹیا لوگ کمی لوگ ہیں فقیف جمع نہ تو کیسے ہے جب ہم ان کو ایسے دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے غفیت کل نفس ما کا سبق اور ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا وہ ہم ظلم اور وہ کمی نہیں کیے جائیں گے ظلم نہیں کیے جائیں گے قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک تو جسے چاہتا ہے بادشاہ ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہ عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے تیرے ہاتھ میں ہی ہر بھلائی ہے ان نقال سے قدیر یقیناً تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے تو فی النہار تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں بطور جو نہارا سے اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں وہ تخرج امین المئی کی اور تو مردہ سے زندہ نکالتا ہے وہ تخرج المیت من الحی اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے وہ طرز کو منتشا بغیر حساب اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے لائب اولیاء من اولیا المؤمنین ایمان والے مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں فمین فلدا کا جو بھی ایسا کرے گا فلی سمین اللہ فی تو وہ اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز میں نہیں ہے اللہ ان تتقو منہم تقاتن مگر یہ کہ تم ان سے بچو کسی طرح سے بچنا وہی حجر اللہ نفسہ اور اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنی جان سے اپنے آپ سے وہ عید اللہ مصیر اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے قل کہہ دیجئے ان تخفو معافی صدورکم و تبدو ہو اللہ اگر تم اس چیز کو چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اس کو ظاہر کرو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے وہ یا علم معافی سماواتی و معافی اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے وہ اللہ علاق الشین قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اچھی طرح سے قادر ہے یوم کل نفس ما عملت من خیر مشرورہ جس دن ہر شخص ہر جان پالے گی جو اس نے بھلائی کے عمل کیے اپنے سامنے حاضر شدہ وہ عملت من بن سو اور جو اس نے برائیاں کی وہ بھی ہو امادم بعیدا وہ خواہش کرے گا کہ اس کے اور ان برائیوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا اور حج رکم اللہ نفسا ہو اور تمہیں اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے اللہ بالعباد اور اللہ تعالی بندوں پر بہت نرمی کرنے والا ہے